إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ اصل میں ایمان ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمی قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ان الدین آمنو ان الدین آمنو ایمان عمل صالح سے پہلے پہلے اللہ تعالی ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا اور کسی چیز پر یقین کرنا عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں کسی چیز کی تصدیق کرنا یا کسی بات پر یقین کامل رکھنا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ان کے تمیز کو نکال کر کے خون لگا کر کے جب شام کو روتے ہوئے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے تو اس وقت کہا والد صاحب یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا لیکن وما بمؤمن لنا ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں سچا نہیں سمجھیں کہ ہماری تصدیق نہیں کریں گے اس طرح سے بہت ساری آیات ہیں ایمان کے اصل معنی آتے ہیں یقین کرنا اور تصدیق کرنا لیکن شریعت کے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے چھ ارکان ہیں چھ چیزوں کے ہاں، چھ چیزوں کی تصدیق کرنا اور چھ چیزوں پر ایمان یقین کامل رکھنا اس کو کہا جاتا ہے ایمان اور ایمان صرف زبان سے تصدیق کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ کسی چیز پر یقین یا کسی چیز کی تصدیق تین طرح سے آپ کریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان شرعی کہا جاتا ہے المان تصدیق بالجنان جنان اقرار باللسان لسان بالارکان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان شرعی ہے نمبر ایک زبان سے تصدیق دل سے تصدیق کرنا اور جس چیز کی آپ نے تصدیق کیا ہے زبان سے اس کا اقرار کرنا نمبر تین جس چیز کا آپ نے دل سے تصدیق کیا جن چیزوں کی زبان سے اقرار کیا اس پر ظاہری طور پر عمل کر کے ثابت کرنا ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے تصدیق بل جنان باللسان بل لسان عمل بالارکان ارکان دل سے تصدیق کرنا ذرہ برابر شک نہ رہ جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاخ نمایا اے لوگوں یاد رکھو ہاں، من شہید اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ غیر غیر شاکن اے لوگوں یاد رکھو جس نے کہا لا الہ الا اللہ ہاں، اللہ کی کا تصدیق کیا اور میری رسالت پر کی تصدیق کیا غیر و کرتی کن ماں اللہ کی توحید اور میری رسالت نے ذرہ برابر اس نے شک نہیں کیا یہ مرد مومن ہے جو ذرہ برابر بغیر شک کے سو فیصد اللہ کی عبادت پر یقین نبی علیہ السلام شام کی رسالت پر یقین اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قیامت تک نجات اگر اللہ نے رکھی ہے ہمیں ہماری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اپنانے میں آپ نے ساتھ نمایا جو انسان بغیر شک کے ان دونوں باتوں پر ایمان لایا اقرار کیا قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ زندگی بھر کے اس کے گناہ کو معاف کریں گے اسے سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے معاملہ ہے ایمان کا میرے بھائی تین چیزیں جب دل سے تصدیق ہو زبان سے اقرار ہو ایسا نہیں کہ اقرار تو ہاں، وضو کرنے کے لیے بیٹھے جب بھی اشد اللہ کرتے ضرور رہا ہے لیکن جمعے کو آ گیا تو اگلے جمعے تک اب مسجد کے قریب نہ آئے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا وہ ہے کہ جس کی آپ نے دل سے تصدیق کیا زبان سے اقرار کریں اور عمل کر کے آپ ثابت کر دیں کہ ہاں ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں ایمان یہ ہے ان ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے ایمان کے چھ ارکان ہے اور بڑے مشہور شاید کی تمام ساتھیوں کو معلوم ہو اور برابر ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں آمن تو ملا اکت ہی و کتب ہی و رسول ہی ول قدر خیر ہی و ہی و بعد الموت اللہ پر یقین رکھنا اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا اللہ کے نبیوں پر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق کرنا ہر قسم کے تقدیر اچھے برے ہے جو بھی اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے اس کی تصدیق کرنا اور قیامت کے قیامت پر ایمان رکھنا یعنی مرنے کے بعد دو ہمیں حساب کتاب کے لیے اٹھایا جانا ہے ایمان کے ارکان ہیں جس کو برابر ہمیں بچپنے سے یاد دلایا جاتا ہے آمن ملا اکت ہی وہ کتب ہی و رسول ہی ولقدر خیر ہی و ہی واس بعد موت اور یہی وہ چیز ہے کہ جب نبی علیہ السلام نام سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن ایمان آپ بتائیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو جی نبی علیہ السلام تو سامنے فرمایا بلاہی و ملا اکت ہی وہ کتب ہی و رسول ہی ولقدر ہی وہ شر رہی وہ البا سے بادل موت تو جب رہی کہا صدقتا صدقتا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اسی ایمان کی دعوت دینے کے لیے اسی ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ نے لاکھوں نبیوں کو بھیجا ہے اور بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی ہیں دنیا میں انبیاء کے آنے کا مقصد اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد جو تھا وہ ایمان تھا اسی لیے رہی رحیم اسلام نے آ کر کے اپنی اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دیا اور اصلاح کی اور ان کو اللہ رب العالمین کے حکم سے دین لیکن سب سے پہلے ایمان کی دعوت دیا یہی وہ ایمان ہے جس کے بڑے فوائد ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انسان اگر اس کے قیامت کے دن اللہ رب صحیح بخاری اور مسلم کی روایت جنتیوں کا جہن جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو گیا جنتی جنت میں گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے جہنم کے اندر ہمارے وہ بندے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ رب العالمین ہیں ایمان کی وجہ سے ان تمام جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو تمام انسان دنیا میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کا جامی اللہ رب اللہ اور سبب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بنایا ہے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا اعلان عربوں کے سامنے جو کیا تھا سو کے اقتاد میں سو کے دل مجنہ میں حج کے موقع پر اور حرم کے قریب جب سارے عرب کے لوگ آیا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے اسی ایمان کی دعوت دی تھی اور فرماتے یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو توحید پر اللہ پر ایمان لاؤ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریف کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور بعد روایتوں میں آیا آپ نے ساتھ میں اگر تم لوگ توحید کو قبول کر لو تو سارے عرب تمہارے دین پر آ جائیں گے اور سارے عدم تمہیں تمہارے زیر حکومت وہ زندہ رہیں گے اور ساری زندگی تمہیں جزیا دے کر کے وہ زندگی بسر کریں گے گے مسلمان بھائیوں اور بہنوں ایمان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث میں ایمان کے جہاں اخروی اور بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ان میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے آج دنیا کی ساری قومیں امن و امان آج دنیا میں مال کی کمی نہیں ہے دولت کی کمی نہیں ہے ایک حاکم کے پاس فوج کی کوئی کمی نہیں ہے آج سب سے بڑی کمی دنیا میں یا سب سے زیادہ فوکس جس چیز کا ہے وہ قلبی سکون اور راحت کا ہے آج لوگوں کے قلبی سکون نہیں ہے آج راحت نصیب نہیں ہے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں اور ہزاروں مریض ایک وقت میں مل جائیں گے جن کو جس میں سب کو بیماری رہی ہے کہ بڑا ٹینشن ہے دل پریشان ہے دماغ حیران ہے کوئی قلبی سکون نہیں ہے رب العالمین نے اپنی میں اعلان کر دیا اے دنیا کے لوگوں سن لو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے تمہیں قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب ایک انسان اگر ایمان رکھتا ہے ایمان اس کا جتنا کبھی جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو سکون راحت اور کل بھی اطمینان اللہ تعالیٰ ادا کرے گا اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں ایمان ہی وہ چیز ہے ایمان ہی وہ برکت ہے جس کے ذریعے انسانوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں آفتوں میں انسان گر جاتا ہے تو ایمان ہی کی برکت سے ایمان ہی کی برکت سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑی بڑی پریشانیوں میں اس پر صبر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جنت کی راہ اللہ تعالیٰ اسے دکھلا دیا کرتے ہیں قرآن پاک سورت کی آئے رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن ومن بالله قلب قلبا والله بكل شيء اے یاد رکھو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ تو چھوٹی بڑی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو بغیر اللہ بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے آ جائے تم پر جو کوئی بڑی مصیبت جان کی ہو مال مال کی ہو اولاد کی ہو کاروبار کی ہو جسمانی ہو یا روحانی ہو دینی ہو یا دنیاوی ہو جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں جب بھی مصیبت آتی ہے جب تک رب العالمین نہیں چاہیں گے کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی لیکن مصیبتیں تو سب پر آتی ہے بے ایمانوں پر بھی آتی ہے خبر کرنے والوں پر آتی ہے غیر مسلموں پر آتی ہے غیروں پر جو مصیبت آتی ہے جس کا ایمان ایمان باللہ نہیں جس کا ایمان درست نہیں ہے جو ایمان کے شیار پر یقین نہیں رکھتا ہے وہ تو خودکشی کیا کرتا ہے کبھی اوپر چھت سے زمین پر گرا ہوا ہے کبھی پنکھے میں اپنے آپ کو لٹکار کر کے لٹکا ہوا ہوا پڑا ہے کبھی سمندر میں کود پڑ رہا ہے کبھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو آپ آگ میں ڈال دے رہا ہے یا کہیں ہمارے اور آپ کے علاقے کو ہو ریلوے پر لائن پر پڑا ہوا ہے اور ٹرین آئی صاف کرتی ہی چلی گئی یہ تو غیروں کا کردار ہوتا ہے لیکن جو ایمان باللہ رکھتے ہیں جو کہ جن کا ایمان درست ہوتا ہے جن پر جن کو جن کو یقین کامل حاصل ہے رب العالمین فرماتے ہیں بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی مصیبت نہ وہ شکوا کرتا ہے نہ شکایت کرتا ہے نہ وہلا کرتا ہے نہ خودکشی کرتا ہے نہ کسی کا خون بہاتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں وہ بلّہ یہ دے کل جن کا جو ایمان باللہ رکھتے ہیں جن کا ایمان درست ہوتا ہے ایمان کی برکت سے جب بھی ان پر اللہ مصیبت ڈالتا ہے تو صبر کا استقامت کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا کرتے ہیں انسان ایمان والا مصیبتوں میں گر جانے کے بعد کبھی خودکشی نہیں کرتا ایمان کی برکت ہے وہ میں یوں یہ کلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے اسی طرح سے رب العالمین نے اعلان کیا ایمان کی بڑی برکتیں ہیں یاد رکھو ایک انسان جتنا گناہ کرتا ہے ایک انسان سے جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں ایک انسان جتنی برائیاں کرتا ہے صرف اسی وقت وہی کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو ایمان کی کمزوری کی بنا پر انسان برائیاں کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے اگر ایمان کبھی ہوتا ہے ایمان ایمان درست ہے ایمان اچھا ہے تو ایمان ہی کے حساب سے وہ نیک آمار کرتا ہے گویا کہ انسان کی زندگی اچھے برے کردار پر سب سے بڑا اثر انداز جو ہوتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے چنان اللہ انہر رب العالمین کا فرمان سورہ یونس کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں یہ مرب ہوں بھی ایمان یہ دے ہی مرب جو لوگ ایمان جن کا درست ہے اور ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کہتے ہیں یہ دے ہی مرب اللہ اکبر رب العالمین کا وعدہ ہے اگر ایمان درست درست ہے ایمان جس کا درست ہے یا عمل صالح کرنا چاہتے ہیں اگر یہ کے ایمان کی برکت سے ان کے ایمان کے سبب سے اللہ رب العالمین جنت کے ان تمام ان تمام نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جو نیکیاں انسان کو رب تک پہنچا دینے والی ہوتی ہیں یہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان الصالحات يهديهم ربهم ایمان جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں یہ رب ہوں بھی ایمان اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی برکت سے ان کی نیک ان کو نیکیوں کی ہدایت کرتا ہے جنت کی راہیں بتاتا ہے بڑے سے بڑے اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں کتنے بھی مشکل ہو اللہ رب العالمین ایمان کی برکت سے مشکل سے مشکل نیک اعمال اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں بہت ہی بڑی نعمت ہے ہمارے بھائیوں ایمان اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے نصیب فرمائے صحیح مسلم کی حدیث ہمیں یاد آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہنے یا رسول اللہ ارائی کا ابن جدان ابن جدان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ آپ کے نبی بن کر کے آنے کے پہلے پہلے وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن بڑا نیک آدمی تھا وہ بچیوں کو گیروں کی بچیوں کی پرورش کرتا تھا وہ غلاموں کو آزاد کرتا تھا وہ صدقہ کا خیرات کرتا تھا حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا کھانے داوا کا طواف کرتا تھا سارے حاجیوں کا تعاون کرتا تھا یہ ساری نیکیاں کرتا تھا جن نیکیوں کی دعوت آپ دیتے ہیں لیکن آپ کا زمانہ پانے کے پہلے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا تھا تو نیک لیکن اب آپ بتائیں اس کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا آر فرمایا آئے سو بہت ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن وہ جہنم میں گیا کیوں لم یقل یوم فرلی رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا نیکیاں ہزاروں ہیں لیکن ایمان نہیں تھا ساری نیکیوں کے باوجود انسان جہنم میں جاتا ہے کیوں یا لم یومن رب لی چونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا میرے رب آخرت میں تیرے سامنے آنا ہے اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دے معاف کر دے رب پر ایمان ہوتا آخرت پر ایمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتا ایمان ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے نیکیوں کے راہیں کھول دی جاتی ہیں مصیبتوں میں صبر کا دروازہ اللہ رب العالمین اس پر کھول دیتا ہے اگر ایمان برباد ہو تو ساری برکتوں سے انسان محروم جائے رہ جاتا ہے کو لہٰذا من کل دم بولی الحمد للہ وقفا وسلم ملا اما بعد چونکہ انسان کے زندگی کے بنا اور بگاڑ کا سارا دار و مدار میرے بھائی ایمان پر ہے اسی لیے کبھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو فلاں چیز کو ترک کر دو پتا چل گیا ایمان میں کمزوری ہے اسی لیے وہ گناہ ہم کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو انسان یوم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان کی اصلاح کرے ہمیشہ اچھی بات کرے پتا یہ چل گیا زبان بھی لیب میں لگام اس کی ہوتی ہے جس کا ایمان درست نہیں ہوتا اگر ایمان درست ہوگا تو انسان اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے نبی علیہ السلام شام ساتھ نماتے ہیں تم میں سے جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ مہمان آئے تو مہمان کی عزت کرے اللہ اکبر آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائے تو مہمان کی عزت و ضیافت بھی کرنے پر آبادہ کرنے والا والی چیز جو ہے آپ کے دل کا ایمان ہے اگر ایمان درست نہیں ہوگا تو میں مہمان کی ضیافت کے بجائے ہو سکتا ہے اس کا سامان ہی چرا کر کے رکھ لی بے ایمان ہوگا انسان انسان کا ایمان ہی ہر ہر قدم پر اس کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ ہاں، انبیاء نے انبیاء کے انبیاء نے صحابہ نے تابعین نے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ ایمان پر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے اس لیے ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اپنی اولاد اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر سب سے زیادہ جو محنت ہونی چاہیے وہ ایمان کی محنت محنت ہونی چاہیے ایمان ان کا درست ہو جائے ایمان درست ہو جائے گا زندگی کے سارے اعمال درست ہوں گے اگر ایمان میں کھوٹ ہے تو سارے اعمال برباد ہو برے ہوں گے اسی لیے آؤ قرآن پاک میں ایک مرد مومن ایک رجل صالح ایک اللہ کا ولی لکمان جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک صورت نازل کی ہے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے اپنی اولاد کو اپنی کو تعلیم دیا قرآن پاک نے بیان کیا اس اللہ کے نیک بندے نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو توحید کی دعوت دیا وہی رکمان لا تشری کی بلا اے میرے بیٹے رکمان کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے خبردار یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تو شری ان بلّا میرے دلارے بیٹے خبردار تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کیونکہ شرک بدترین گنا ہے اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے قریبا میں منہ ڈال کر کے اپنا غریبے میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی ہے ہم نے جو دعوت دیا ہوگا کیا ہاں، سی فور اے فور اے پیر ہم نے نعوذ باللہ من ذالک بلی اور چوہے کی تعلیم دی ہے لیکن بلی اور چوہے کے پیدا کرنے والے خالد کی تعریف نہیں کی تھی کتنی بدبختی ہماری ہے یا بنیا تو شرک بلّہ ان شرکت المناز آگے بیان کرتے ہیں یا بنیا حساب کتاب کی فکر اپنی اولاد کی تربیت ذرا دیکھو حضرت لکمان علیہ السلام عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی اولاد کی تعلیم کو مضبوط اور اس کے دل میں توحید کے پودے کو مضبوط ڈالنے کے لیے آخرت کے آخرت کے آخرت کی دعوت دے ہیں حساب کتاب کی فکر پیدا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہاں، بنیا میرے پیارے بیٹے اپنے اعمال کو درست رکھنا رب کی نا فرمانی سے بچنا تمہیں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے اس لیے بیٹے یاد رکھو اللہ بڑا علیم ہے اور بڑا قدیر ہے اگر تو تم نے ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر کوئی نے کوئی کام کیا ہے اور تم نے کیا کہاں چاہے پتھر کی چٹانوں میں گھس کر کے کر یا ساتوں آسمانوں میں کہیں چھپ کر کے کر یا ساتوں زمینوں میں کہیں پوشیدہ ہو کر کے تو کر اے میرے بیٹے یاد رکھنا دنیا سے چھپ جائے گا لیکن قیامت کے دن وہ تیرا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہے پہاڑ کی چٹان میں کوئی دیکھ نہیں سکتا یا ساتوں آسمانوں کے کہیں کونے میں گھس کر کے یا کہیں ساتوں زمینوں میں کسی غار کے اندر گھس کر کے تم نے جو بھی کیا ہے قیامت کے دن تو آئے گا تو تجھ سے پہلے رب تیرے گناہ کو تیرے سامنے کھڑا کر دے گا اس لیے میرے بچے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا ایمان درست رکھنا اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھنا اور آخرت کی فکر کرنا حضرت عبداللہ امام سے رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے چچا بھائی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اشراد فرمایا غلام یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیا اگر کوئی ٹیوشن پڑھانے والا آپ کے بچوں کو زیادہ دین کی تعلیم دینے لگے نہیں نہیں اتنا زیادہ ہمارے بچے اور بچی کو دین نہیں چاہیے ہمیں ملنا نہیں بنانا ہے ہمیں بس ایسے وہ روزے نماز کا طریقہ سکھلا دو بس اللہ اکبر اس لیے بچے ہمارے نا فرمان نکل رہے ہیں نبی علیہ السلام شام کو دا دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے آپ تربیت کر رہے ہیں فرماتے ہیں یا غلام اے فب اللہ یا پکا اے میرے بیٹے اگر تو دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کریں گے کتنی بڑی علامت ہے آج اپنے بچوں کو ہم کالے بھاگے اور تاجیز اور گنڈوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں گلے میں گلے میں لٹکا دیا اے امام شامین ہو ہو یا یہ ہمارے بچے کو نظر بد اور آفتوں سے بچائے گا بچہ شرک کرے کفر کرے نماز کو چھوڑے نماز سرحد کرے بے دینی کی راہ اختیار کرے اب اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرے تیرے بچے کی کون حفاظت کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بیٹے اے فض اللہ یا کا تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے پابندی کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کسی تعویذ اور دھاگے کی ضرورت نہیں پڑے گی اے فیا غلام اے پیارے بیٹے اے فض اللہ تجید ہو تو جہاں کا تو اللہ کے دین کی پابندی کر اللہ کے دین کی حفاظت کر نبی کی سنتوں کا خیال کر ہر ہر مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے سامنے نہیں پائے گا تو وہی سال اللہ اے میرے بھائی اگر تجھے کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا نمبر چار وہی اے میرے بھائی اگر تجھے مدد چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا واہ نمبر پانچ اے میرے چچاد بھائی عبداللہ اللہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ تربیت کر رہے ہیں اے میرے چچاد بھائی یاد رکھو وہ اللہ الله لك دنیا کے ساری ساری کائنات کے لوگ سارے انسان اور جنات مل کر کے اگر تمہیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہے تو سارے کائنات کے لوگ مل کر کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے فائدہ وہی پہنچے گا جو رب نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے نمبر چھ واگن اے میرے چچا داد بھائی یاد رکھ لے اچھی طرح سے ساری کائنات انسان اور جنات سب آسمانوں اور زمینوں میں بسنے والی ساری مخلوقات مل کر کے تجھے کچھ نقصرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نقصان پہنچے گا جو رب نے زمین اور آسمان پیدا کرنے کے پہلے پہلے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اللہ کے نبی اپنے چچا داد بھائی کی تربیت کر رہے ہیں امام ابن باشا اور امام سبرانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جندب بن عبداللہ الخیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کنہ فی احد رسول کنہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتیان حذابرہ اے لوگوں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم بچے تھے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے ہم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ تھے نبی علیہ فتح اللہ قرآن فتح اللہ ایمان قبل انت اللام قبل انت الم المان نبی علیہ نے ہم لوگوں کو قرآن سے پہلے ایمان سکھلایا ہے قرآن سے بھی پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں ایمان سکھلایا ہے ایمان جب سیکھ لیا فتح المن القرآن ہم نے قرآن کو سیکھا تو قرآن جو ہم نے سیکھا ایمان پہلے سیکھا قرآن سیکھا تو قرآن سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا پتا یہ چل گیا ہمیشہ انسان کو چاہیے اپنی اولاد کی ایک ایمان کو درست کرے ایمان پر تربیت کرے چھوٹا سا بچہ ہے ہے آپ تو بتائیں ایمان درست کریں اور جب زبان کھل جائے اور پڑھنے کے لائق ہو تب آپ قرآن کی تعلیم دیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نصیب فرمائے ایک بات آخر میں بیان کر دینا ضروری ہے جمعے کے بڑے آداب ہیں دوستوں بہت ہی آداب ہیں انسان جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اگر آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اجمے جمعے کو آ گیا تو دونوں جمعے کے درمیان جتنے گنا ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے پورے ہفتے بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن شرط کیا ہے آداب جو آداب ہیں ان میں سے بہت بڑا ادب یہ ہے مسجد میں آ جانے کے بعد بات چیت نہیں ہونی چاہیے آپ نے ساتھ فرمایا اگر تم نے کسی کو کہا خاموش ہو جاؤ تو تم نے بھی اپنے سارے اجر و ثواب کو برباد کر دیا صرف خطیب بات کرے خطبے کی حالت نہیں اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو خطیب سے بات کر سکتا ہے لیکن آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتا سننے میں آتا ہے کہ بہت ساری بہنیں یا بہت سارے ہمارے بھائی جو باہر رہتے ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں بچوں سے کھیلتے رہتے ہیں دوسروں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور اپنا بھی اجر و ثواب ضائع کرتے ہیں اس لیے مسجد میں جب آئیں تو جمعے کا لحاظ آپ کی رکھیں کسی سے بات نہ کریں بچوں سے کھیلے نہیں اور کسی کو تشویش نہ پیدا کریں تاکہ انسان سکون کے ساتھ نماز پڑھے خطبہ سنے اور ہفتے بھر کے گناہ اس پہ معاف ہو جائیں عالمین ہمیں جو بیمار ہو شکایت کلی عطا فرما جو مقروب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہاتھ بھائی پریشانی کو دور کر دے ہم نے جو بیمار ہو شکایت عطا فرما عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما خصوصاً جس شہر میں ہیں اللہ تعالیٰ شیخ سلطان کو ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ان کو وہی کام کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو اور امت کی کامیابی فلاح ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ روک لے جو امت کے لیے اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله الله الله الله الله رحمكم يأمر والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه لكم ولذكر تعالى أكبر